محرم الحرام اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے اور اس کے دس دن کی بڑی اہمیت ہے اس میں یوم آشورا اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے روزے کا بڑا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا مغفرت کا ذریعہ بنے گا عشورہ روزہ اور دسویں تعلیم تک ہر دن اپنی جگہ بڑی اہمیتوں کا حامل ہے رکھنے والے چاہیں تو نو اور دس یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھیں صرف دسویں کا روزہ رکھنا مقبول تنظیم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمائے ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے دسویں تاریخ کو گھر والوں پر گساتے رسک اور زیادہ خرچ کرنے کی بھی روایات ہیں اور اس پر پورے سال اسی طرح برکتوں کی نزول کا بات ہے مشاعرت نے لکھا کہ جو نیتوں میں گزارے گا نیتوں میں روزے کے ساتھ گزارے گا اللہ پورا سال عبادات اور تعمیر بات الگ ہے کہ اندر ہم نے کچھ خوراکات شامل کر کے اچھے مہینے اور اچھے دنوں کو گناہوں کے کام میں خرچ کر ڈالا ہے اس لیے اپنے ہم میں نے یہ دعوت دسویں کی خوراکات میں کافی داری میں شہر کے ہلے گلے میں نہ خود نکلیں نہ اپنی ماں بہنوں کو پانی پی جا سکتے ہیں ماں بہنوں کو چاہیے کہ اس دن اپنے آپ کو عبادت میں لگا کے رکھیں نیتوں اور تعاق میں رکھیں اور گھر والوں کے ساتھ دن کو دیں اپنے نے خانہ کو بھی چاہیے کہ خوراکات سے خود روکیں اور جتنی دعوت ہے کہ ہو سکتی ہے دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ سال عبادتوں کے ساتھ نمازوں کی پابندی کے ساتھ تعاق کے ساتھ گزرے موجودہ دور ایسا ہے کہ گناہ تلاش کرنے کے لیے جانا نہیں پڑتا گناہ سامنے چل کر ہمیں دعوت دیتے ہیں چاہیے اور ہمیں کیجیے انسان کتنا اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یہ بڑی بات ہے ڈرائیور صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میں نے کہا ہمارے ٹرافک لدا شہر میں آپ کیسے ڈرائیونگ کرتے ہیں کہا لوگ سان سے چڑھ کے آتے ہیں اور میں بچ بچ کے چلتا ہوں اس طرح یہاں گنا چڑھ چڑھ کے آتے ہیں اور ہمیں بچنا ہے جیسے گاڑی والا چڑھ کے آئے گا تو ہم دیکھیں گے کنارے پہ ہو جائیں گے اس طرح یہ گناہوں کے میں وکیل میں ہم کو کنارے پر رہنا ہے ایک چیز ہے گناہ کرنا اور دوسرا ہے گناہ کو گناہ نہ ماننا یہ گنا کو بڑا کر دیتا ہے ایک چور چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد جب کورٹ میں اسے کہا جائے کہ آپ نے چوری کیوں کی تو وہ یوں کہے کہ یہ تو بڑے کمال کی چیز ہے تجوریاں توڑنا تارے توڑنا آسان کام نہیں ہے جلسہ آپ توڑ کے دیکھیں اس کا گنا بڑا ہو جائے گا ایک تو چوری کرنا اور اوپر سے چوری کی وکالت کرنا اور چوروں کی دار کرنا موجودہ دور اس طرح کا ہے جو لوگ تازیہ داری کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہیں محبت والے لیکن محبت میں طریقہ غلط اختیار کیا ہے کوئی آدمی آپ سے یوں کہے کہ مجھے آپ سے شدید محبت اور آپ سے چمٹ جائے اور گلا اتنی زور سے آپ کا دبا ہے کہ سانس بند ہو جائے تو آپ بھی تعجب میں پڑ جائیں گے کہ ایسی محبت تو ہم کو گلا دبانے والی سمجھ میں نہیں آتی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حدیثوں کی کتابوں میں ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین دونوں سے اے اللہ میں محبت رکھتا ہوں اور جو ان سے محبت رکھے اللہ کو اس سے محبت کا کرتا ہوں یہ مضمون حدیثوں میں وارد ہے سرکار بڑی محبتوں کا معاملہ فرماتے تھے ایک دن ایک گود نے حضرت حسن کو اٹھایا تھا اور ایک گوٹ کے اندر حضرت اسامہ کو اٹھایا تھا اور فرمایا اللہ ان دونوں سے میں برابر محبت کرتا ہوں اسے پتا چلا کہ بچوں سے محبت کرنی چاہیے ان کے ساتھ مسکرانا ملنا ہنسنا بولنا یہ آفغان ہے حضرت خان بھی رحمت اللہ علیہ ہے جب گھر سے نکلتے تو کبھی کبھی بچے بھی ساتھ ہو جاتے ان میں سے ایک کی ٹوپی اٹھا لیتے تو وہ کہیں چھینتا کہیں جھپٹتا اور حضرت اس کے ساتھ بھی لگی کرتے ہوئے خانقاہ تک جاتے بچوں کے ساتھ رقم و کرم اور محبت کا معاملہ کر سب سے بڑا رقم و کرم بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے ان کی دینی تربیت کی جائے اس سے بڑا تحفہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے کہ ان کو اخلاق کے سبب پڑھائے جائیں ان کی دینی تربیت کی جائے ایک دن سرکار کی مجلس جاری تھی اور ایک صحابی نے آ کے کہا کہ حضرت حسن اور حسین دونوں گم ہو گئے سرکار نے فوری طور پر آرڈر جاری فرمایا تلاش کرو اور خود بھی تلاش میں نکل پڑے ایک پہاڑ کے پاس دونوں بچے ایک دوسرے سے چمٹ کے کھڑے تھے اور ایک کالا ناک اپنی دم پر کھڑا اور منہ کھولے ہوئے تھا اور اس کے اندر سے چنگاریاں نکل رہی تھیں جیسے ہی سرکار پر نظر پڑی اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک پیٹ کے اندر گھس گیا دونوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا تم سے بن جا مجھے محبت ہے ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرے خاندان کے چرم و چراغ ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت کے حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب میں لکھا ہے ابنی حاضر سید اور یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو بڑی فوجوں کے اندر سلح کرا دے گا چنانچہ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ نے حضرت علی کی شہادت کے بعد سلح کر لی اور روزانہ سینکڑوں آدمی جان پبق کو رہے تھے لیکن یہ سلح کی وجہ سے اور طبق جو ہے کل و کارن نئی کا بازار ٹھنڈا ہو گیا اور پسند ناصر کی شرارت ختم ہو گئی ان کی چالیں بیکار ہو گئی تو جو شر پسند لوگ تھے وہ آ کر کہتے تھے اے پسند تو مسلمانوں کے لیے ہو تمہارے باپ علی نے تو آخری دم تک جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کیا تم نے آتے ہی کر لی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے تھے کہ اگر خیر من النار دنیا میں میں آپ دلایا جاؤں لوگ مجھے شرم دلائیں آپ نے صلاح کر لی لڑنے سے منہ موڑ لیا یہ اچھا ہے کہ جہنم کے سبر کیا جاؤں میں نے بہت بڑی جماعت کو الحمدللہ لڑنے سے بچا لیا کچھ تو خون سے بچا لیا امت کے اندر مصالحت کرا دی صلاح کرا دی سرکار نے پہلے بشارت دی تھی ایک حدیث میں حضور اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عما کو دنیا میں جنتی پھول قرار دیے ایک روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا سید و نسائے اپنی جنام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں یہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے یہ دونوں سردار ہے سید شباب اپنی جنت ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے لوٹ کے آ رہے تھے اور بیچ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر پڑتا تھا تو آئی نہ کا یہ عربی میں بچے کو کیا کرنے کا جملہ ہے بچوں کہاں ہیں جیسے آپ کے یہاں پپو کپو چپو نام رکھتے ہیں تو وہاں لکا عربی کے اندر کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلے کے اندر خوشبو کا ایک چھوٹا سا ہاتھ ڈالا اور کپڑے پہنا جاؤ نانا جانا آئے ہیں جلدی جاؤ دوڑ کر آ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ان کے لیے پھیلایا اور جب بالکل قریب آتے اور یہ حضور کا دستور تھا کبھی کبھی دوڑ لگانے کے لیے بچوں کو دور لین کے اندر کھڑا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ چلو کون پہلے میرے پاس آتا ہے جتنے بچے ہوتے تھے سب آگے سرکار پہ گرتے تھے سب کو سرکار سینے سے لگا لگا کے کنارے پہ بٹھاتے تھے دنیا کو جینے کا طریقہ سکھا دیا اخلاق عالیہ کی ایسی نظیریں قائم کی کہ دنیا میں ایسی نظیریں ملنا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صاحبزادی کی ایک بچی جو ہے وہ آ گئی اور سرکار نے دیکھا کہ گرتی پڑتی آ رہی ہے تو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور گود میں رکھا نماز پڑھا اب یہاں طلبا بھی بیٹھے ہیں ارے بھائی اتنا عمل کرنے سے نماز پر اثر پڑا ہوگا ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا اور گود پر لا کر رکھ دیا عمل کثیر نہیں ہوا یہ عمل سیر ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ عمل کثیر کے نماز میں ناجائز ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے دوسرا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ سرکار کی خصوصیات میں سے ہے آپ کو اللہ نے کچھ خصوصیات ادا فرمائی ہیں آپ کے لیے مخصوص مسائل ہیں آپ کا ایک امتیازی شان ہے اسلام میں اس لیے دلیل ہے فائدہ ہے اصول حدیث میں کہ جب ایک طرف سرکار کا فیل ہو اور دوسری طرف سرکار کی ارشادی حدیث ہو تو حضور کی حدیث کو دلیل بنائیں گے فیل کو نہیں اس لیے کہ فیل میں تو خصوصیات بھی ہوتی ہیں حضور کے مخصوص افعال اور اعمال ہوتے ہیں سرکار میں اور جب میں گئے تو آپ نے کنارے پر رکھا بچی کو جب کھڑے ہوئے تو پھر لے کر کھڑے ہوئے بیان جواز کے لیے کہ کس حد تک نماز میں عمل کی گنجائش ہو سکتی ہے وہ سرکار نے بتایا کامل وضو تین مرتبہ آزاد خود ہونے سے ہو کامل وضو تین مرتبہ آزا کو دھونے سے ہوتا ہے ہاتھ تو تین مرتبہ دھوئے چہرہ استعمال کے ساتھ تین مرتبہ دھوئے پہنیوں سمیت دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے مسا ایک مرتبہ کرے پیر تین مرتبہ ٹپنوں سمیت دھوئے پہلے دایاں بعد میں بایاں لیکن امام بخاری رحمت اللہ نے روایت بیان فرمائی الوضو مر رتن سرکار نے کبھی ایک دفعہ کی آزاد ہوئے کبھی دو مرتبہ ہوئے کامل وضو تو تین مرتبہ سے ہوتا ہے تو ایک مرتبہ سے کامل نہیں ہوتا فرمایا بیان جواز کے لیے کبھی ایسی جگہ پر ہیں ہم جہاں پانی کی حد سے زیادہ قلت ہے تو وہاں ایک مرتبہ آدھا اچھی طرح سے دھو لیے جائے وزو ہو جائے اور اگر زیادہ کی گنجائش ہے دو مرتبہ کی گنجائش ہے تو دو مرتبہ سرکار وزو کتنے پانی سے کرتے تھے سرکار کا وزو آٹھ سو گرام پانی سے ہوتا تھا اور سرکار کا غسل تین لیٹر یعنی تین کلو سے اوپر پانی سے ہو جاتا تھا اور ہمارا دیکھو نل کھلا ہے تو باتیں ہو رہی ہے پوری دنیا پوری کائنات کی اور بھی ہو رہا ہے اور پانی پڑ بہ رہا ہے اگر کوئی آدمی بہت پانی بہا رہا ہے اسراف کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ حضور نے وضو کیا ہے کتنے پانی سے اور غسل کیا اتنے پانی سے اور جہاں پانی کی قلت ہے اور کوئی بہت بخیل ہے پانی کے استعمال میں تو اس کو کہا جائے گا کہ حضور نے سات سو نبے گرام پانی سے وضو کیا ہے اور سوا تین کلو پانی سے غسل کیا ہے دنیا میں آئے ہیں تعلیم دینے کے لیے موقع موقع سے آپ تعلیم بھی دیتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ کی پشت کے اوپر سجدے کے اندر اور آپ کی گردن کے اوپر اونٹ کا میل ڈالا گیا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کو ڈالی گئی لیکن اس کی کوئی دلیل حدیث میں ہے نہیں البتہ اونٹ لگا ہوا تھا اور اونٹ کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے وہ لا کر کے جس میں ناپا کی ملبا وغیرہ رہتا ہے وہ لا کر کے ڈالا اوپا ابھی بھی نے سجدے میں آپ کی گردن کے اوپر وزنی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا سر نہیں ہو سکا آپ اٹھانا چاہتے تھے اور اٹھ نہیں سکتا تھا تو وہ ظالم ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم نے نبی کو پریشان کر دیا لیکن سرکار نے نماز سے فراغت کے بعد ان میں سے ہر ایک کو بدوا دی ہے اللہ علیہ کا اوپا اللہ علیہ کا عامرف ہشام اللہ علے کا نام لے کر بد دعا اب سوال ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا تھا جنہوں نے گالیاں دی سرکار نے ان کو دعائیں دی تھیں تو یہاں بد دعا کیوں گی سرکار کی ذات کو دیکھتے ہوئے بدد نہیں ہونی چاہیے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی اور ایک ایک کا نام لے کر کیا اور جتنوں کے لیے بدعا کی وہ سب کا کھانا خراب اور آتے بت برباد ہو کے گئی نبی کا تو کسی سے ناراض ہونا یہی آتے بت کے برباد ہونے کا سبب ہے لیکن نبی اگر بس دعا کر ڈالے تو بیڑا ہی خراب ہو جائے گا ان کے لیے کن کن کا دعا کر تو شارقین حدیث نے جواب لکھا ہے کہ نبی کی دو شانیں ہوتی ہیں ایک شان تو رحمت للعالمین ہونے کی دوسری شان پورے عالم کا معلم ہونے کی آپ پوری دنیا کے معلم ہیں لہذا آپ نے تعلیم دی کہ جب دین کے دشمن حد سے زیادہ پریشان کریں تو دعا کرنے کی گنجائش ہے اس بنا پر آپ نے بدوا فرمائی اور پھر حضرت فاطمہ رو رہی تھی چھوٹی سی تھی ان کو دھارت بتائی کے بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہر کچے اور دنیا کے پکے گھر میں تیرے باپ کا لایا ہوا اللہ والا دین چلے گا کچے گھر سے مراد گاؤں ہے اور پکے گھر سے مراد شہر ہے یہ بات اس پر میں کہہ رہا تھا کہ سرکار دنیا میں اخلاق کی بڑی زبردست تعلیم دینے کے لیے تصور نام ہی اخلاق ہے چنانچہ علم تصور کا دوسرا نام علم الاخلاق ہے اپنے اخلاق کو درست کرنا اور اخلاق نام ہے دل کی حالت کے سنوارنے کا دل میں جتنے بگاڑ ہوتے ہیں ان تمام بگاڑوں کو کاٹنا اور ان کی جگہ اچھے اوساف لے کے آنا اور اچھے اوساف لانے کے لیے محنتیں درکار ہے اور اچھے اوساف کے لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے تو ان سے آدمی اچھے اخلاق سیکھتا ہے برائیاں انسان کے مزاج کے اندر ہیں اور اچھائیاں لانے کی محنت درکار ہے جس قدر برائی ہے اس قدر اچھائی لانے کی محنت کرنی پڑے گی تب جا کر کے اچھائیاں زندگی کے اندر آئے گی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا اور اچھے لوگوں کی تیز اور سخت بات سننی پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جو ہے آخلا دور کرانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عما کو اپنے کندھے پہ بٹھایا جب کندھے پہ بٹھایا تو صاحب کرام نے کہا بڑا خوش نصیب ہے یہ بچہ کہ اس کو جو ہے وہ کندھے پر سرکار نے اٹھایا یہ سواری بڑی زبردست ملی تجھے بھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ میرا سوال بھی تو حسین ہے یہ پیار کی بات ہے اور محبت کی بات جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کا سر یہ یزید کے دربار میں لایا گیا اس سے پہلے عبید اللہ نے زیاد کے ڈائس کے اوپر سر لا کر کے کاٹ کر رکھا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی جب وہ کٹا ہوا حسین سا لا کے رکھا گیا تو اس نے اپنی چھڑی سے ہونٹ کے اوپر اور کہیں رخسار کے اوپر جو ہے حرکت کی چھڑی کے ذریعے سے اور ایک جملہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت حسین تھے بہت حسین تھے مجھے تو ان میں نظر نہیں آتا وہاں ایک صحابی تھے وہ بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے اور روتے ہوئے کہا ظالم تجھے حسن نظر نہیں آتا اس لیے کہ تو رحمت تو عالم کے دربار میں کبھی آیا نہیں ہے یہ تیری چھڑی بہت جلدی ہٹا لے ہوٹوں سے اور سرکار کے اس پیارے کے رخسار سے اس بنا پر کہ جن ہوٹلوں پر تم نے چھڑی رکھی ہے وہاں میں نے سرکار کے ووٹوں کو دیکھا ہے فرمایا کہ وہ رخسار جس کو تو اپنی لکڑی سے چھیڑ رہا ہے میں نے سرکار کو ان رخسار پر غصہ دیتے ہوئے دیکھا ہے انجام جانتے ہو کیا ہوا مورکین نے لکھا ہے کہ جس ڈائز پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر کٹ کے آیا تھا اسی ڈائز پر چند دنوں کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کا سر مختار سفتی کے سامنے آیا تھا اللہ والوں کو ستانے کا انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے اس لیے حدیث پانچ میں فرمایا کیا اولیاء کرام سے اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنیاں مت کرو اگر دوستی نہیں کر سکتے اس بنا پر کہ من ولی فقد تو وہ بالخب یہ حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی کہتے ہیں ایسی حدیث کو جو پرانے کریم میں تو نہیں ہے لیکن سرکار یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں لیکن حدیث قدسی پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی اس کے لیے تلاوت قرآن چاہیے تبھی نماز ہوگی ہے یہ اللہ کا احساس لیکن قرآن کی آیت نہیں ہے سے پاک جو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ من ولی جس نے میرے کسی ولی کو ایزا دی تو وہ بالخاب تو میں اس کو اعلان جنگ دینا ہوں اور جو اللہ کے ساتھ جنگ میں اترے گا یقیناً کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کس کی طاقت ہے کہ کامیاب ہو جائے بہرحال جو حضرات محبت رکھتے ہیں تو حدیث میں محبت کرنے کو کہاں ہے اور یہ محبت رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن محبت کی ایک لمٹ بتلائی ہے شریعت حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا بہار شریعت میں کہ تازیہ داری ناجائز ہے اور حرام ہے اور یہ حضرت حسین کے دشمنوں نے کام کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے بالکل وجہ نہیں ہے کہ وہ ایسی تعزیہ داری کر کے اسلام کو بدنام کرے یہ اسلام کو نیک نام کرنے کا راستہ نہیں ہے بدنام کرنے کا راستہ ہے کرنے والے کام جو آشورہ کے دن کرنے چاہیے وہ کوئی کرتا نہیں ایک حدیث ہے من کا سرا سوال فہو گی ہوں آج میں نے صرف موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر بات کی یہ بھی تصور سے تعلق رکھتا ہے منتقص سوال قومی قومنگنگ ہو جو کسی قوم کے میلے کھیلے اور ان کی زیب و زینت میں اضافہ کرنے کے لیے شامل ہوگا انہیں نے اس کا شمار ہوگا اب دیکھو اس کو اقتصاد سے سمجھاؤں اس لیے ہمارے پاس عبد اللہ کسی جگہ مدار کے اوپر لوگ بہت زیادہ ہجوم کر رہے تھے اور جمع تھے اس کے نام پر تو مدرسے جاتے ہوئے انہوں نے راستہ بدل دیا حالانکہ راستہ وہاں سے جاتا تھا پھر بھی نہیں گئے اور وجہ یہ بیان کی کہ میں ان کے بجنے کے اندر کہیں شامل نہ ہو جاؤں اور اللہ کی یہاں نہ لکھا جائے کہ انہوں نے ان لوگوں کی جو ہے مجلس میں شرکت کی جو خلاف سنت کام کر رہے یاد رکھو کہ اتباع سنت دین کی اصل ہے واقعات میں لکھا ہے دہلی میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ ایک شورتا رکھتے تھے جیسے عرب کے اندر اور سعودی میں دیکھا ہوگا نماز کے وقت شورتیوں کا ایک گاڑی گھومتی رہتی ہے اسلط اسل اسلط یا آج اسلط نماز کے لیے بھائی چلو ہو چکی ہے اور دکانیں چھوڑ دی گئی ہیں پردے ڈال دیے گئے ہیں کپڑا ڈال دیا اور لوگ ایک ہجوم میں پورا نماز کے لیے کا سا منظر ہو اور دہلی میں بھی ہے بڑے انسپیکٹر رکھے تھے سیاؤدین سلامی بڑے اللہ والے بڑے خدا رسیدہ شخص ہیں دہلی میں اسی وقت جو ہے خواجہ نظام الدین اولیا علیہ کا دور چل رہا ہے اب یہ گشت لگاتے ہیں جو بھی خلاف سنت کام ہو اس کو بند کرتے ہیں جیسے ہمارے وہاں پولیس والے کٹ لگاتے ہیں اور نو بجے کے بعد جو بھی دکان ہو وہ بند کرتے ہیں اگر لفافہ ملے تو کھلی رہتے فرماتے ہیں کہ چکر کاٹتے کاٹتے خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے وہاں چل تھا سیما کیا اللہ والا اللہ کی عصمت کے ترانے گا رہا تھا لوگ میں تھے کوئی موسیقی نہیں تھی کوئی گانا بجانا نہیں تھا آج کل تو حضرت حسین کی شہادت پر بھی لوگ گانے بجاتے ہیں بتاؤ کہ موسیقی جائز ہے قرآن میں فرمایا ہے فرماتے ضیاؤدین سلامی نے اعلان کیا بھائی بند کرو یہ کچھ لوگوں نے کہا بھائی ان پر تو حال داری ہے یہ تو اللہ کی عظمت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان پر ایک حال داری ہے رہنے تو ان کا سما ان کے بعد ہی رہنے دو چلے گئے لیکن وارننگ دیا کہ دوسری مرتبہ اگر دیکھوں گا بند کر دوں گا لائٹیں بھی بند کر دوں گا دوسری مرتبہ جا کر دیکھا پھر سیما چالو بڑے خیمے کے اندر ہو رہی تھی یہ مجلس کیونکہ بہت بڑا تھا ایک اللہ والا اللہ کی عظمت کے ترانے پڑ رہا ہے لوگ حالات میں حضرت بھی موجود ہیں توجہ کا اثر ہے چلا کر کہا بھائی بند کر دو لیکن وہ تو اپنے حال میں تھے جیسے کہ یہاں دادیے کے ساتھ ایک آدمی بہت زور سے حال کے اندر تھا تو ایک عرب والے نے دیکھ لیا پوچھا یہ کیا ہے کہا کہ ان کے اندر حضرت حسین کی ہو آئی ہے چلو میں عربی میں تکلق کرنا چاہتا ہوں اس نے کام میرے کو عربی نہیں آتی ہے تو کہا کیا حسین پہ آ کے عربی بھی بھری انہوں نے پکار کر کہا بند کرو لیکن وہ بند کرتے ہیں الدین سلامی کے ساتھ پولیس والے تو گورنمنٹ کا پاور ہے نا یوں کہیں کہ خیمے کی جتنی رسیاں سب کاٹ ڈال سب رسیاں کاٹ ڈالی لیکن خیمہ گرتا ہے خیمہ پڑا ہے ورنہ کھینچ کے گراؤ پھر بھی نہیں گرتا معلوم ہوا کہ سچے لوگ ہیں وقت کا عالم یہ ہے کہ خیمے پر اثر لے کے گرنا نہیں چاہتا چلے گئے فرمایا ہمارا کچھ بھی ہو یہ کرامت تمہاری ظاہر ہو رہی ہے لیکن ہے خلاف سننا نہیں چلاؤں گا میں خلاف سننا سیما ختم ہوا لوگوں نے کہا کہ یہ وارنٹ آیا تھا یہ سیما بند کرنا چاہیے تھے کہ تنامے کاٹ کر چلے گئے تھے کیونکہ سیما ختم ہوا ایسے ہی وہ کیمپ پورا کیا کیفیت ختم ہوتی ہے اور یوں کہا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے چاہے کرامتی ان کی ظاہر ہوئی لیکن خلاف خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ علیہ نے سر چکا دیا پڑھنا آئندہ احترام کرنا ہوگا کیونکہ خواجہ الدین سلامی بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں لہٰذا ان کے مقام اور مرتبے کا بڑا پاس و لحاظ کرنا پڑے گا اور اعلان کیا کہ آئندہ سے مانا کر لیکن یہ کبھی کبھی ساتھی جڑ جاتے تھے پھر کچھ نہ کچھ کر دیتے تھے اور انرے میں خواجہ ضیاء الدین سنامی کا آخری وقت آ گیا ہے سخت بیمار ہیں خواجہ نظام الدین اولیا علیہ کو پتا چلا کہ حکیم ضیاء الدین سنامی بیمار ہے اور میں عیادت کے لیے چلو بڑا اللہ والا انسان ہے لیکن دل کتنے صاف ہے ورنہ کہہ سکتے تھے کیا میں بہت تھوڑی پڑا جائے گا جوانی کی ضرورت نہ لیکن یوں کہانی بہت اللہ بال سننا تھا چلو عیادت کے لیے ساتھیوں کو لے کے چلے دروازے کے اوپر پہرے دار موجود ہیں پہرے داروں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو کہا کہ یوں کہیے کہ نظام الدین آیا ہے آپ کی عیادت کے لیے پگڑی باندھ کر لیٹے ہوئے ہیں آخری وقت چل رہا ہے وہ شواس اللہ والوں کے آخری وقت تک درست رہتے ہیں خواجہ نظام الدین آئے ہیں دہلی میں بڑا نام تھا چاروں طرف شور تھا ایک اللہ والا ہے پر میں نہ کہہ رہے نہیں ملوں گا مولانا ابوال کلام آزاد لکھ رہے تھے دوپہر کے وہ اپنے ساتھ کرنے گاندھی جی آ گئے ان کے سیکرٹری تھے انہوں نے دوڑ کر کہا کہ گاندھی جی تشریف لائیں پر میں آپ کو نہ کہتا ہوں کہ ملاقات کا وقت نہیں بے وقت اس طرح سے ملنے کو آئیں گے آزادی کیسے ملے گی اصول کے وقت نہ کہتا اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی اصول کے خلاف میں گاندھی سے بھی نہیں ملتا نہرو سے بھی نہیں ملتا یہ سب بادشاہ تھے فرما کہہ دو مجھے ملاقات نہیں کرنی ہے حضرت میں عیادت کے لیے آیا ہوں اور عیادت مصنون ہے اس لیے آیا ہوں پھر کہلوایا اندر سے جواب آیا کہ تم بدر کی ہو میں مرتے وقت بدر کی کا دیکھنا نہیں چاہتا میں مبتدے کا منہ دیکھ کر دنیا سے نہیں جانا چاہتا میرا آخری ہو میں مبتدے سنت کا منہ دیکھوں گا اللہ والوں کی شان کی درا ہے باہر پیغام لے کر پہرے دار آیا کہ حضرت یہ کروا رہے ہیں فرمایا جا کے کہو کہ نظام الدین نے اس مزاق سے توبہ کر لی ہے اور اتباع سنت کی خاندو پیمان اور اس پر قائم رہنے کی ترقی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں سلامی کو کہا گیا کہ وہ بدر سے توبہ کر کے اور اتباع سنت کا وعدہ لے کر کے آ رہے ہیں تو اپنی پگڑی اتار لی اور فرمایا ان کے راستے میں بچھا دو کہ اس پر چلتے ہوئے ان سے کر لیکن یہ اللہ کا الگ ہوتا ہے جب وہاں پہنچے اور جا کر کے وہ پگڑی جو ہے وہ بچھا رہے تھے راستے کے اندر حکم کے مطابق جب پگڑی بچ گئی تو یوں فرمایا پہرے داروں نے حضرت اس پر قدم رنجا فرمائی ہے اور حکیم صاحب آپ کے منتظر ہیں تو پگڑی کھینچ کر سمیٹ لی سینے سے لگائی سر کے اوپر رکھ دی فرمایا حکیم صاحب متبع سنت ہیں ان کی پگڑی پیروں کی چیز نہیں ہے سر پر اٹھانے کی چیز ہے تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ اصل چیز اتباع سنت ہے اور زندگی میں اگر اتباع آ جائے تو سمجھو کہ دین کے تین آ گیا ہے جو حضرات اظہار محبت کرتے ہیں یہ اچھا ہے اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے لیکن اظہار محبت میں اتباع سنت اور شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی وقت موقع ہوگا تو اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں آج کروں گا آج تو اسی پر اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کی اتباع اور ایسے موقع پر ان تمام بچنے کی اور برائیوں سے بچنے کی اور یہ رسوم سے حفاظت ہو کر خوب اتباع سنت کا جذبہ اور اس کی دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ کی مدیں ادا فرمائیں باخر داوانہ رب العالمین اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے تیرے سیوا نہیں ہے کوئی ہونا چاہیے ماں بھی یہ مراقبہ برابر کریں اور پابندی سے کریں اور روزانہ کریں اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا ہے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے غیر اختیاری جملہ یہ قابل محافظہ نہیں ہے غیر اختیاری جملہ معذور کے حکم میں ہے معذور کے لگے اور تصور رکھنا ہے صرف اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ خوب دل ہم نے اپنے دلوں کو غفلت کی چادر اڑا کر سلا دیا ہے دلوں کو بیدار کرو دل کی زندگی اصل ہے اور دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے مشغول مشغول مشغول میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا پانی دل سے من لگا suffered نہیں کر اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما هو أهل وفقنا ما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا

توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے تمام جرائم کو درگزر فرما دے اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے دل کو شاکر بنا دے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اے اللہ العالمین زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزار دیا اے اللہ باقی حصہ طاعت والا بنا دے عبادت والا انعامت والا بنا دے اپنی رضا والا بنا دے دل کے بگاڑ دور کر دے دلوں کی اصلاح فرما دے ظاہر اور باطن کی سلاح فرما دے اسلام کی شکلیں پیدا فرما دے شریعت کا پابند بنا دے سنتوں کا متبع بنا دے اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ادا فرما اور اتباع سنت کا جذبہ ادا فرما اے اللہ جوانوں کی جوانی کی لاج رکھ لے اور دین کے لیے جب کی جوانی کو قبول فرما لے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا ادا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں میں سے قدلوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما اے اللہ ہمارے ایک عزیز عنایت بھائی انسٹاگرام سورے میں انتقال فرما گئے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما جنت نے اعلیٰ بالا مقام عطا فرما ان کے خاندان والوں کو سب جمیل عطا فرما اللہ کل ایک جوان کا انتقال ہو گیا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما جمی مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب سے آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما بے رحمتی کا یا پر الرحمین